جریر بن عبد الحمی نے فضیل بن غزوان سے انہوں نے ابو حازم اشجعی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ متحرہ کے پاس کہلا بھیجا وہ بولیں کہ قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے کہ میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ کے بعد بھیجا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا یہاں تک کہ سب ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات کون اس کی مہمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تب ایک انصاری اٹھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں پھر اس کو اپنے ٹھکانے پر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے وہ بولی کہ کچھ نہیں البتہ میرے بچوں بچوں کا کھانا ہے انصاری نے کہا کہ سے کچھ بہانہ کر دے اور جب ہمارا مہمان اندر آئے اور دیکھنا جب ہم کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا بس جب وہ کھانے لگا تو وہ اٹھی اور چراغ بجھا دیا راوی کہتا ہے وہ بیٹھے اور مہمان کھاتا رہا اس نے ایسا ہی کیا اور میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھایا جب صبح ہوئی تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تعجب کیا جو تم نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ کیا یعنی خوش ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انسٹھ